بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر ہدایت ہے لہذا اجماع یہ تیسری حجت شرعی ہے جسے اہل حدیث تسلیم کرنا ہے اور قیاس کا جہاں تک معاملہ ہے قیاس کے بارے میں ابھی میں نے لمبی حدیث پیش کی بخاری کتاب الاعتصا میں بھی کتاب سننا کی میں چاہتا ہوں وہ روایت پھر سے ایک دفعہ کے سامنے پڑھ دوں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخير ثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل بزر فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضه فما أصابت في ابتيلها ذلك المرض والروضة كان له حسنة ولو أنها قطعت ديلها فاستنت شرفا وشرفين كانت آثارها وأرواح حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا زوريا فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفازه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا رواه البخاري في كتاب الاعتصام بكتاب السنه حضرت حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین قسم کے گھوڑے ہیں الخیبر ثلاثہ تین قسم کے گھوڑے بڑی پیاری روایت ہے تین قسم کے گھوڑے ایک گھوڑے میں صرف ثواب ہی ثواب اجر ہے اور ایک گھوڑے میں صرف عذاب ہی عذاب ہے اور ایک گھوڑا ستر ہے نہ اس میں عذاب ہے نہ ثواب ہے وہ گھوڑا جو باعث اجر و ثواب ہے جس کے اندر صرف ثواب ہی ثواب ہے وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کیا ہے دین کے کام کے لیے تیار کیا ہے اس گھوڑے میں آ ہے اور وہ اعلیٰ گھوڑا جس میں عذابی عذاب ہے فخر فخر کے لیے اور ریا کے لیے لا کر گھوڑا باندھا ہوا ہے اور اس کے اندر عذابی عذاب تیسرا گھوڑا جس کے اندر عذاب ہے نہ ثواب ہے آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ آدمی سے تعفق اختیار کرے تغنی اختیار کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور کسی کے سامنے دست نگر نہ ہونا پڑے روزی کمانے کے لیے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ گھوڑا وکست ہے اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں تو سوال کیا گیا وہ سہیلا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو گھوڑوں کے بارے میں فرما دیا گدھوں کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار کی جمع ہمار اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں آج کوئی گھوڑے بھی رکھتا ہے گدھے بھی رکھتا ہے دونوں چیزیں عام ہیں تو آپ گدھوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائی دیکھیے ما قال قال رسول اللہ ما انزل الله علی فيها الا هذه الايه الفاضله الجامعه کہ میرے اوپر گدھوں کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہاں ایک بے نظیر فاسم اس انپریسیڈنٹ بے نظیر جامع کمپریہنسر جامع بڑی جامع اور بے نظیر آیت اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی اس آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرْرًا يَرَا کوئی آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر قیاس فرمایا کہ اگر گدھوں کو بھی رکھا جائے تو یہی تین قسمیں گدھوں کی نیند ظاہر ہے کہ آپ نے فرما دیا گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں آپ نے اسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے بات فرمائی لہذا قیاس کا ثبوت بھی ملا کہ یہ بھی جدید ہے لہذا چار چیزیں مجھے تو شریعت ہوئی لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دو چیزیں شرعیہ بنیادی وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول جہاں تک اجماع اور قیاس کا معاملہ ہے یہ دونوں حجت شرعیہ تو ہیں لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول جو حجت شرعیہ ہیں ان کے تابع تابے تابع ہم ان کو بزاد نہیں مانتے حجت بزاد حجت نہیں ہے اور بزاد میرا خیال کوئی بھی نہیں مانتا اس کو تو حجت شرعیہ اساسی بنیادی دو ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول دو حجت شرعیہ اور ہیں اجماع اور قیاس لیکن یہ دونوں حجت شرعیہ جو بعد والی ہیں اجماع اور قیاس یہ دونوں پہلی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول جو حجت شرعیہ ان کے تابع ہیں اور یہ تو اصول ہے لا قیاس مان نس نس کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا ہاں اگر نس سے سری موجود نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے حدیث کے اندر سراہت نہیں ہوتی اب سراہت نہ ہونے کی بنا پر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے آدمی اجماع دیکھے آدمی قیاس کرے درست کون نہیں مانتا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں میں عن ابن عمر رضی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم وسلم یوم الاحزاب لا لا يصلين احد الا في في في بني قريظه فادرك بعضهم بعضهم الطريق فقال نصلي نصلي حتى نافيها وقال بل لم يرد منا ذلك ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري كتاب المغازي یہ روایت کتاب المغازی حضرت عبداللہ بن کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ہتھیار وغیرہ اتارنا شروع کیا تو حضرت جبرائیل آئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار اتارے ہی نہیں ہے نمٹنا ہے انہوں نے اس غزوے کے موقع پر مسلمانوں سے غداری کی لہذا ان سے نمٹنا ضروری ہے آپ پھیر لیجیے اور ہم فرشتوں کو لے کر ادھر ہی جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کوئی ہتھیار نہ اتارے بنو قریدا جلد سے جلد پہنچے اور آپ نے فرمایا کی نماز بنو بنوا میں ہی پڑھو لا احد الاسر الا کی بنی بنو ریزا ہی میں کی نماز پڑھی جائے سارے مسلمان چل پڑے راستے میں اصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پڑھ لیتے انہوں نے اللہ کو سلی رکھتا نہ دیا نہیں اگرچہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے <laughs> کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي احد العصر الا في بني قريظه آپ بنو قریظہ ہی پڑھیں گے وقال بعض دوسرے لوگوں نے کہا بل نصلي ہم پڑھیں گے تو ایک گروہ نے منطوق کے اوپر عمل کیا جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے منطوق کے اور دوسرے گروہ نے مفہوم کے اوپر عمل کیا بات نہیں کی لہذا ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا اور ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے سامنے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا مطلب یہ ہوا کہ اگر بات صاف نہ ہو تب آپ بھی قیاس کر سکتا ہے لیکن بات اگر واضح ہو تو پھر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے وہ کوئی بات کا پتا نہیں ہے لا قیاس نس نس کی موجودگی میں قیاس نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے جو یہ کہا کہ بھائی قیاس کرنے والا ابلیس ہے یا جو لوگ قیاس کرتے ہیں وہ ابلیس ہے ابلیس کے بھروسے ہیں تو یہ کوئی نئی بات ہے یا جسو نے نہیں کہی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ کن کن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نمن تنہا تری میں خان مستم جنیدو شبلیو اتار ہم مست ہم اس میخانے میں تنہا نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بزرگ بھی اسی میخانے کے اندر ہیں دیکھیے آپ متوجہ ہماری جان دارمی شریف میں صفحہ نمبر پچیس پہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں سمعت ابن ابی ہند عبارت پڑھنے میں طلبہ جو ہے گڑبڑیاں کرتے ہیں اس وجہ سے ذرا اس کی طرف بھی رہنمائی کر دوں کہ عبارت جب آپ احادیث کی پڑھے تو ذرا نحو کا خیال رکھیں سمعت داود بن ابي هند ان ابي سيرين قال اول من طاف ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس رواه الدارمي میں نے داؤد ابن ابی ہند سے سنا کہ وہ ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں کیا نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اول من قاس جس آدمی نے سب سے پہلے قیاس کیا جس ہستی نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے اور سورج اور چاند کی جو پوجا کی جا رہی ہے سورج اور چاند کی پوجا کیے جانے کی بنیاد یہی مکالس یہی قیاسات ہے انہی قیاسات کی بنا پر سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی ہے اگر یہ قیاس نہ ہوتا تو سورج اور چاند کی پوجا نہ ہوتی اور اس کی دلیل قرآن حکیم میں بھی ہے دکھا دیتا ہوں جی بتا رہا دارون دوبن کا فاصل نہیں ہے دارون دوبن کپڑا ہوا ہوں اور جو سوالات آپ جو ہیں آؤٹ کر لکھیے بات بات مزید سوالات کی رہیں گے ہم لوگ جی جی اللہ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ قَالَ قَالَ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَابِدِينَ لَقَدْ كُنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے ایک دفعہ جب وہ ایک راستے سے گزرے تو انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں تمسالی سے اسٹیچوز اسٹیچوز کی پوجا کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ مورتی پوجا کیوں کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کے تم کی عبادت کیوں کر رہے ہو انہوں نے کیا کہا کالو وجدنا آبا انا لہد ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں وہ کیوں کرتے تھے ہمیں دلیل معلوم نہیں ہے بس ان کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم بھی کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں تو کسی غلط دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوں تو ان کی دیکھا دیکھی تم میری کرو گے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آبا و ازداد کوئی کام کرتے آ رہے ہوں تو بلا دلیل آبا و اجداد کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور یہاں آبا و واسداد کے فیل کو بلا تحقیق مان کر کے ہی یہ قوم شرک بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی اور شمس اور قمر کی پوجا تو ان کی بنیاد تھی اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ماں والقمر جاتی شمس قیاس کے ذریعے ہی سورج اور چاند کی پوجا کی جا رہی اس کی تہ میں کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو سب مانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت پیش کر دوں اس کے بعد میں دونوں کے درمیان فرق بتاتا ہوں قیاس صحیح اور قیاس فاسد کے درمیان قال حماد بن زید ان مطر الورا قال ترك اصحاب الرای علاقہ حماد بن زید یہ وہی ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھ سے مصافہ کیا تھا ابھی بتاتا ہوں اس حدیث کی کیا حقیقت ہے قال حماد بن زید ان مطر الورا قال ترك اصحاب الرای علاقہ حضرت حماد بن زید فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے مطر ورات سے کہ اصحاب رائے نے احادیث کو چھوڑ دیا ہے یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس قیاس کی بنیاد جس قیاس کی بنیاد قرآن اور احادیث ہوں وہ قیاس قیاس صحیح ہے جائز دلیل دلیل ابھی میں نے پڑھا فمیا عمل مثقال اگر رتی خیر ہے یارا فمیا عمل مثقال اگر رتی شر اور ایک نقطہ بتا دیا قرآن حکیم میں بھی قیاس صحیح کی ترتیب دی گئی ہے کیا اللہ نے فرمایا ان نفی داری الابصار اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے آپ نے بہت سارے سوالات کے مفتی صاحب ذرا عبرت کا معنی بتایا ایک سوال میری خواہش ہے کیا میں میں کہہ رہا ہوں کہ کہ آپ سوال کر رہے تھے تو نے کہا ہم بھی واقف ہیں آپ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جواب دینا ہوتا تو ہم آپ کو بلا کے سوال کریں گے جواب دیں گے ابھی آپ جواب دے رہے ہیں ہم کیا ہے کیا آپ کے پڑھنے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں آپ یہ بدلا کر کے روک تاری نہ کریں تو میں بڑی اچھی بات پڑھ رہا ہوں آپ کی بات آپ فیصلہ کرنے آئے ہیں میں ججمنٹ کی صلاحیت ہے نہیں ابرا اور ابرا کہتے ہیں ایسے آنسو کو جو آنکھوں سے ڈھلک کر نیچے آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ این بے رے کے مادے میں انتقال من الى شیئن ہوتا ہے ایک جگہ سے ایک چیز سے دوسرے شے کی طرف انتقال ہوتا ہے اسی سے لفظ عبرت ہے اور اسی سے لفظ ابر آنسو کے معنی میں ہے جو آنکھوں سے ڈھلک آیا اور پل کو کراس کرنے کے لیے عبور کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا عبرت کے اندر بھی یہی بات ہے اللہ نے فرمایا دیکھو یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے کچھ حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے لہذا ایسی حرکتیں تم نہ دہرانا ورنہ تم بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے گویا کہ لفظ عبرت کے مفہوم میں قیاس کا اس سلسلے میں ایک کتاب تحقیقی اگر مطالعہ کر لی جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی کتاب کا نام ہے این اینالوجی کمپیریٹیو اسٹڈی قیاس ایک تقابلی مطالعہ زبردست کتاب ہے اس میں قیاس کے ہر پہلو کے اوپر بحث کی گئی ہے قیاس ایک تقابلی مطالعہ جی قیاس ایک تقابلی مطالعہ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی قیاس ایک تقابلی مطالعہ اس کے اندر یہ نقطے بیان کیے گئے ہیں کہ قیاس صحیح کا ثبوت قرآن حکیم سے بھی ملتا ہے اور احادیث صحیح سے ہاں وہ قیاس ہم تسلیم نہیں کرتے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث نہ ہو بلکہ کسی نے ایک اصول بنا لیا ایک اصول بنایا اور اس اصول پر مسائل متفرے کرتے ہوئے چلے گئے ایسا قیاس قیاس فاسد کہا جاتا ہے جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنت ہوں وہ قیاس قیاس صحیح ہے اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے لیکن جس قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اس کی بنیاد کتاب و سنت نہ ہو کسی فقی کا کوئی اصول ہو اور اس اصول کے اوپر مسائل متفر کیے گئے ہوں تو ہم اس قیاس کو قیاس مانتے ہیں وہ اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے میں مطمئن ہے مطمئن تو خاموش ہو گیا کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو تنہا میت کی بات چل رہی ہے وہ بات چل رہی ہے نا لوگ صحیح نہیں سمجھے گے لوگ کیا کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں کھڑا ہوگا ہاں، کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں بولے گا ایک منٹ بات آپ کی بہت صحیح ہے مولانا ہم مشن مطمئن ہے اب تک غلط کیا ہوا بات سن لیجیے میری پوری بات سن جہاں کہیں کوئی بات قابل اعتراض ہے وہاں سوال کروں گا یہاں تو ایسا تھا کہ بھائی اس کتاب کا جواب دینا یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگ آئیں گے اور ٹائم ضائع کریں گے اور اس طریقے سے کتاب جو ہے ہمیں جواب جو ہے ہمیں دینا ہے بات ہے جواب جو بھی تسلیم کیا جائے گا جو لکھنے والا مطلب- آپ بند کرو گے آپ کا جواب آ رہا ہے بہت مدلل آ رہا ہے مولانا جلال الدین صاحب جی۔ ابھی میں صرف ایک بات یہ پوچھا آپ نے کہا کہ کوئی فقی اگر کوئی اصول بنا کے مسائل متفرے کرتا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے جی۔ ہم بھی تسلیم نہیں کرتے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصول جو فقی نے بنایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بنایا ہے تو اس پر متفرے ہونے والے سوال اس پر متفرے ہونے والے مسائل کا کیا حکم جواب دے رہا ہوں میں یہاں بیانے آپ شائع کر دیں گے کہ ہم نے جواب دے دیا جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے جواب کیسے ہوگا آپ جب مطمئن نہیں ہم نے شاید کیا جواب ہم مانگ رہے نا کیے جی، جی، جواب ہمیں کتاب کی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو کتاب کی شکل میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت دیجیے سیدھی بات اسلام سیدھی شادی کی شکار آپ لوگ لڑائی جھگڑا کر ہم لوگ مسجد میں کر بھی نہیں سکتے لڑائی کا اونچی بات کا آپ لوگ جھگڑا سمجھ رہے نا کیا جھگڑا ہو رہا ہے باہر جائے گا جھگڑے کی بات آپ بات کریں گے آپ بات کریں گے آپ لوگوں کا مشکل ہے مفتی صاحب مفتی صاحب قابو میں رہیے غلط ہے آپ کا غصہ آپ کا غصہ غلط ہے آپ کا غصہ بالکل غلط ہے آپ کا آپ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا مولانا جواب دیں گے ہم بھی بات نہیں کریں گے کوئی بھی بات نہیں کرنا بھائی کوئی بات کر رہا کوئی نہیں بات آپ کی طرف سے ہماری طرف سے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے کیوں فتنہ ہے یہ فتنہ ہے اور اسی فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے بتائیے ایک اصول بنایا گیا فتنہ ہے اور اس کے بعد حدیثوں کا انکار کر دیا گیا پڑھوں حدیث عن عن ابن ابن ابن عمر عمر رضی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عنہما قال قال رسول رسول رسول صلی علیہ وسلم وسلم وسلم لا تمنعوا اماء ان المسجد فقال فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك الله الله صلى عليه وانت تقول انا لنمنعهن رواه في باب اتباع حضرت بن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو ان کا ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم تو روکیں گے حضرت غصے میں آ گئے شدید غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے ان کو روکیں گے روکیں گے یہ ہی چلا کہ حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی کوئی رائے پیش کرے جس کی بنیاد حدیث اور قرآن نہ ہو اس کو تسلیم کیا جائے گا فتنا فتنا کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی قسمت لٹ جائے اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے عورت مسجد میں آ گئی جب آپ کی قسمت لٹ گئی آگے اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا اور یہ آپ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں ہے آپ اس بلا کس پر کہہ رہے ہیں حدیث پر کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے قسمت لٹ گئی یہ حدیث ہے قیاس نہیں کر رہا ہوں میں حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث کس کی پڑھی جائے اب آپ لوگوں سے کیا بحث کی جائے اور کیا بات کہی جائے بتائیے آپ سننے کی تیار نہیں ہم نہ باللہ پڑھنے لگے ترمیزی کتاب الحدود اٹھا کر دیکھیں آپ روایت کی طرح سے القامہ ابن وائل کندی سے ان الفاما ابن وائل کندی ان ابی ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت زمانے رسول میں نکلی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے پیچھے لگا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی اور ایک طرف لے گیا پرسوں ملی مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب جو ہے کب سے چھاپا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا مولانا سے میرا سوال ہے مولانا انہیں سے میرا سوال جن لوگوں نے پروگرام کا اعلان دیا ہے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کتاب شائع ہو جاتی اس کتاب کے سرے وقت کو اخبار میں دے دیتے اور اعلان کر دیتے کہ ہم جواب شائع کر چکے ہیں وہ جواب اس کتاب کو ہم پڑھ لیتے تھے اس میں کچھ بات ہو اچھا بات نہیں کریں گے بات تو نہیں اگر جواب کتاب کی شکل میں آتا تو بحث و مباحثے کی شکل نہیں ہوتی آپ نے اعلان دے کر کے اخبار میں اطلاع دے کر کے ہم لوگوں کو مدعو کیا جب مدعو کیا ہے جواب مولانا دیں گے تو جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ہم سوال کریں گے سمجھنا چاہیں چاہے گا کہ اب تک کون سی بات ایسی کہی گئی ہے جسے آپ تسلیم نہیں کرتے تو شور و شرابہ یہ کیوں ہو رہا ہے میں ایک ہی بات آپ سے سوال کر لیا اس پر شور ہوا میں سوال یہ کر لیا پورا ٹائم تو شور و شدم میں گزر گیا میں سوال آپ سے سے یہ کر لیا نہیں اس پہلے شور و جا رہی بھائی ہمارے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے بات اچھے محض پہ چل رہی ہے ذرا خاموشی کا لحاظ حضرات گرامی ایک اصول دیکھیے کا ایک اصول دیکھیے کے اندر یہ اصول موجود ہے ہاں، مولانا نے فرمایا کہ اگر کسی کسی یہاں بھی نہیں ہے آپ مقاطب نہیں ہوں گے آپ کو مخاطب کر تو وہ مسائل صحیح ہوں گے سے ایک بات یہاں میں جواب جی یہی میرا سوال تھا ہاں جی۔ الاشباہ والنظائر میں یہ اصول موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں مصحف دیکھ کر پڑھ لے یعنی قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہو وہ کرا پڑھ لے تو فسد سارا سر کی نماز فاسد ہو جائے گی جو بخاری کی روایت موجود ہے کہ زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا غلام قرآن دیکھ کر کی طرح پڑھا تھا بتائیے آپ میں بات ہو گئی آپ یہاں جو وقت نکال کر کے آئے ہیں کچھ سن کر کے جائیں گے سمجھ کر کے جائیں گے اب ہمارے سوال ہمارے جوابات سے جو ہے مجمع کے اندر میں کافی مسلمان رہتے ہیں کافی لوگ ہیں انشاءاللہ آپ جج طے کر لیجئے اور جس حال میں جہاں انتظام کر لیں انشاءاللہ ہم نہ ہم گے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے ہم نے ابھی ثابت کیا کہ اجماع پہلے حدیث کہ ہم مسلم تھے اس لیے کہ حدیث سے ثابت قیاس جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو وہ قیاس حسین اس لیے کہ وہ قیاس قیاس صحیح قیاس پاسر کو نہیں مانتے جس کی بنا جس کی بنیاد جو انصاف کا حکم کسی فقیر ہے بنائے تو اس میں ہوگا اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت امام شاہ رحمت اللہ نے ایک بات کہی ہے آپ کو میری طرف متوجہ ہیں یہ اجماع کو کہاں تک مانتے ہو دیکھو وقال الامام الشافعي رحمه الله اجمع العلماء على ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعى لقول احد فضل مجید جو کتاب توحید کی شرح ہے عربی اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول موجود ہے جو بھی پڑھ کر میں نے سنایا ہے قول کیا ہے اجمع العلماء تمام علماء اہل سنت کا امت کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے اجمع العلماء اس بات پر اجماع ہے کیا اجماع ہے ان من استبانت له سنت رسول اللہ کہ جس آدمی کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کہ ہاں یہ سنت رسول ہے تو لم یقل لها لم یقل له ای دعاء قول حدیث تو کسی بھی شخص کی بات کے مقابلے میں اس سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو یہ اجماع اس بات پر ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرما اچھا اب ایک حدیث پڑھ کے میں سناتا ہوں دیکھو مشہور حدیث ہے جس کی وجہ سے آج پرسن اللہ خطرے میں ہے ہمارے دیکھیے حدیث دیکھیے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رقانة بن يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليه حزنا شديدا فقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلق قال طلق بطلق قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما يطلق واحدة فرجع يشتير قال فرجع وكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه أحمد بن مسند یہ بات مسند احمد کے اندر ہے کہ روکانہ ابن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی صحیح روایت کہتے ہیں نا صحیح داؤ سریح لاؤ متصل لاؤ تو یہ صحیح بھی ہے سریح بھی ہے اور متصل بھی ہے اور مرکو بھی ہے اس لیے کہ حضرت ابن عباس نقل فرما رہے ہیں ایک مجلس میں تین مجلس ایک ہی مجلس میں تین طرح کو انہوں نے دے دی تو حضرت آ رہے انہوں نے شدید آئے بہت غمگین ہوئے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کئی پتہ اللہ کہا تو انہوں نے طلاق کیسے دی کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تین طلاق دے دی آپ نے اسے کلیئر کرنا واضح فرمایا تین مجلس ایک مجلس میں تین طلاق سارا نام ہاں رسول ایک مجلس کی تیری یہ تین دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہیں ان پوچھا گیا کہ آپ کا عربی ادب کیسا ہے کہتے ہیں کہ عربی میں بحث کرنی ہے کیا ارے بھائی عربی نہیں جانو میں تو حدیث کیسے سمجھو گے حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری ہے اب میں پوچھوں انما کا مفاد کیا ہے آپ کو عربی آتی ہی نہیں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ الٹا پلٹا کریں گے تو انما کا مفاد یہ ہے چیز محسوس ہو جاتی ہست ہو جاتی یعنی ترجمہ یہ ہوا یہ تو ایک ہی ہوئی یہ حدیث صحیح ہے صحیح ہے متصل ہے مرکو ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوئی اب بتائیے اس کے خلاف اگر حضرت عمر یہ فتوا دیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہو جاتی ہے تو بتائیے اجماع امام شافی نے کیا نقل کیا ہے کہ جس کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں سنت رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا بتائیے اجماع کا خلاف ہے کہ نہیں تین طلاقیں تین ماننا ایک مجلس کے اندر ہر کا اجماع ہے تو اجماع تم نے نہیں مانا کہ ہم نے نہیں مانا اجماع کس نے تسلیم نہیں کیا بتائیے گویا کہ اجماع تم نے تسلیم نہیں کیا اجماع ہم نے مانا اچھا تکلیف صحیح ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں کیا ہے حجت اللہ کے بارے میں مشہور کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محتیس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حنفیہ کہتے ہیں یہ حنفی تھے اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل حدیث تھے ہر ایک آدمی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے یہ ایک مسلم فقی ہے ایک مسلم عالم ہے ہندوستان کے ان کی کتاب حجت اللہ بالغا کا ترجمہ ہوا ہے ترجمہ کا نام کیا ہے نعمت اللہ صابہ ترجمہ حجت اللہ بالغا اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ابن حسن کا قول نقل کیا ہے کیا دیکھیے قد صحا اجماع الصحابة كلهم اولهم من اخرهم واجماع التابعين كلهم اولهم عن اخرهم على الانتهاء والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او من من قبلهم فيعبد كلهم کہتے ہیں کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے علماء کا نہیں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اول سے آخر تک کلہم اولہم ان آخری تمام صحابہ کرام کا اول سے آخر تک اجماع ہے اس بات پر اور صحابہ کرام کا بھی نہیں وہ اجماع تابعین تمام تابعیوں کا کلہم اولہم ان آخری تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے تمام تابعین کا اجماع ہے کس بات پر الل امتنا تقلید کے ممنوع ہونے پر کہ تقلید ممنوع ہے اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے تمام تعمین کا اجماع ہے ولمن اور ممانعت ہے اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرے کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے لے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کا اجماع ہے یہ ابن حزم کا قول ہے اور اسے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے نعمت اللہ صالحہ کے اندر ذکر کیا بتائیے جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام کا اور تابعین کا اجماع ہے اجماع کو تم نے کہا مانا ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجماع کو مانا تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تم تو تکلیف کو واجب اور ضروری سمجھتے تم نے اجماع اجماع کو نہیں مانا کا تم نے کیا ہے اور دعویٰ یہ کہ ہم اجماع کو مانتے اللہ اکبر اور جو صحابہ کرام کے اجماع کو نہ مانے اس کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ دیکھ لیں قرآن قرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا میں اس وجہ سے قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ سمجھے کہ یہ خود ہی پڑھ رہا ہے کچھ عربی عربی پڑھ رہا ہے اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث سے کوئی ٹچ ان کو نہیں ہے چند اردو کی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں ان کو عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی سے بہت واقفیت نہیں ہے جی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے گا رسول کی مخالفت کرے گا رسول اس راستے پر جا رہے ہیں تو وہ دوسرے راستے پر چلے شک کا مطلب یہ ہوتا ہے شک یعنی دو حصے ہو جائے کسی چیز اس کا شک کر دوں ایک حصہ ادھر چلا جائے کسی ادھر چلا جائے اس کا مطلب وہ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے پر چلے رسول اس راستے پر جا رہے ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلے شک کا مطلب یہی ہے من بعد ما تبین له الهدى ہدایت واضح ہو جانے کے بعد سنت واضح ہوئی اور آدمی نے نہیں مانا سنت موجود ہے سری صحیح متصل اور آدمی نہیں مان رہا ہے اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور مومنوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتا مومنوں کے راستے کی بتائیے اس وقت مومنین کون تھے المومنین سبرت کون ہے صحابہ کرام تھے جو صحاب کرام کے طریقے کے خلاف کرے نسلی جہنم و سات مسیرہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کا برا ٹھکانا چلیے چڑ اس بات پر ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مشرق کہا جاتا ہے اچھا ہم کیوں کہیں آپ کو مشرق ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو کچھ کہنے کی چلیے آپ اپنے عالم کی بات ہی لے لیں مولانا محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ حنفی علی ہیں ان کی کتاب ہے تحفت الانام فی العمل بحدیث نبی علیہ السلام اس کتاب کے صفحہ نمبر چودہ پر انہوں نے لکھا ہے انہوں نے علامہ محمد حیات سندھی حنفی نے کیا لکھا ہے جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے ایک معین شخص پر اڑ جائے بس اسی کی بات ہاں حضرت کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک معین آدمی پر اڑ جائے اور اس کا قول ہی سوا کو درست سمجھے اور اسی کی تقلید واجب جانے دوسرے ائمہ کرام کی پیروی نہ کرے ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے بلکہ اس جمود کے سبب وہ کافر ہے اس سے توبہ کرائی جائے اگر توبہ کرے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ جس نے آ حضرت کے سوا دوسرے کسی امام و مستحد معین کی اتباع ضروری سمجھی اور اس کو لوگوں پر واجب قرار دیا تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بمنزل نبی کے ٹھہرایا اور یہ خود رہے بتائیے یہاں کو شرک کی بات تھی یہاں کو کافر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اگر ایک معین شخص پر ہٹ جائے تو اپنے اس جمود کے سبب کو کافر ہے توبہ کرائی جائے اگر توبہ کرتا تو خیر کا نے کہا ہے ہم کو انہیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے نہیں کہا ان کے عالم نے کہا تو اجما کا خرف کس نے کیا اجماع کو تسلیم کس نے نہیں کیا انہوں نے تسلیم کی ہم نے مانا اس لیے حدیث سے ثابت اسی طرح قیاس قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے شرط یہ کہ وہ قیاس قیاس صحیح ہو سے فاسد نہ ہو ہم نہیں مانتے سوالات تو بہت ہیں ایک بنیادی بات دیکھ لیں کہتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے حدیث پہ کیا ہے حدیث پہ بالکل واضح ہے میں وہ حدیث پڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو حدیث بالکل واضح ہے کہتے ہیں آمین زور سے نہ کہا جائے اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو وہ لوگ چیخوں پکار سے تعمیر کرتے ہیں کہ یہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس سلسلے میں حدیث کیا ہے صحیح ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلا غیر المغضوب علیہم ولا والاظوالین قرامی حتی يسمع من یلیہ من الصف الاول فیرتج بی المسجد رواہ ابو داود کی کتاب صلی ابو داود شریف میں یہ بات موجود ہے ترجمہ حضرت ابو رہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا والاظوالین کہتے تو آمین کہتے آپ غیر یعنی واجب کے بعد خود آپ آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی سب کے لوگ سن لیتے فیر تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد کونج جاتی بتائیے یہ حدیث بالکل سری ہے صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد کونج جاتی تھی بتائیے نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے سب والوں نے سنا ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہمارے ہاں حدیث قابل عمل اس حدیث پر آپ کہاں ملتے اور کہتے ہیں آمین دعا ہے میں آپ سے ایک بات اس پہ لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے حضرات آمین دعا نہیں ہے آمین تابع دعا ہے اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں ہیرے پڑھنی چاہیے جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے تو احدین سراط مستقیم بھی تو دعا ہے اس کو نہیں دھیرے پڑھتے گہری نماز اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے تو احدین سراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے پھر اسے دھیرے کیوں نہیں پڑھتے جہری نماز اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے ہم آمین کو دعا نہیں مانتے یہ غلط ہے بنیادی سے نہیں بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں جب جب یہ دعا مانگی اس نے تب